قرآن میں ہے کہ لقت خلق نل انسان حسن تقویم شب ردنا ردنہ اسفل صافری ہم نے انسان کو پیدا کیا بہت اچھے تقویم کے ساتھ بہت اچھی شخصیت کے ساتھ پھر اس کو ڈال دیا اس کو یعنی بالکل پستی میں پستی میں ڈال دی پستی کا مطلب کیا ہے دیکھیں آپ انسان کتنا عجیب و غریب مخلوق ہے آج میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹیریل ورلڈ بنائی اسٹارس پلانٹ کا پھر اللہ تعالیٰ نے سولر سسٹم بنایا زمین بنائی پھر فرشتے بنائے پھر جن بنائے پھر انسان بنایا سب سے عجیب غریب چیز ہے انسان عجیب غریب کوالٹی اس کے اندر ہے عجیب غریب کوالٹی اپنی عقل کو استعمال کر کے وہ پندرہ بلین سال پیچھے تک دیکھ سکتا ہے اب عقل کو استعمال کر کے کسی چیز کو ملین ٹائم میگنیفائی کر کے دیکھ سکتا ہے کیسی عجیب غریب عقل ہے انسان کی اس پانی میں دوڑتا ہے ہوا میں پرواز کرتا ہے لیکن ڈال دیا اس کو پستی میں کیا مطلب اس کا ہے پستی کا مطلب ہے کہ انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ ڈیزائر کے ساتھ ٹیمپریچر کے ساتھ اس کا شکار ہو جاتا ہے انسان انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے بہت زبردست صلاحیتیں اس کا انسان کے اندر ہے بہت زبردست صلاحیتیں لیکن ڈیزائر کا شکار ہو کر کے بھاگ جاتا ہے ٹیمپریچر کا شکار ہو کر بھاگ جاتا ہے شیطان کے باقاعدے کا شکار ہو کر بھاگ جاتا ہے تو جو ڈیویشن ہوتا ہے ڈیویشن اسی کو کہا گیا ہے پستی میں ڈال دیا جو ڈسٹریکشن ہوتا ہے جو ڈیویشن ہوتا ہے راستے میں ڈالنے کے معنی کوئی مٹیریل سینس میں نہیں ہے کہ گڑھے میں ڈال دیا نہیں ساری بہترین کوالٹی کے ساتھ پیدا کیا لیکن اس کے بعد کیا ہے اس کو اس کے دل میں ڈیزائر ڈال دی اس کے اندر ٹیمپریچر ڈال دیا آس پاس کے شیطان دوڑنے لگے تاکہ اس کو ڈیویٹ کریں تاکہ وہ ڈسٹریکٹ کریں اس کو سچائی سے ہٹا کر باطل کے راستے میں دوڑائیں اس کو یہ مطلب ہے اس کا تو ایک ہے انڈیویجول لیول پہ ڈی کنڈیشننگ انڈیویجول لیول کی ڈی کنڈیشن جیسے ہی آپ کو شیطان بکائے جلدی سے آپ جان لیں کہ یہاں شیطان بکا رہا ہے جیسے ڈیزائر آپ کو کہیں ادھر لے جائیں تو آپ جان لیں کہ ڈیزائر ادھر لے جا رہی ہیں جیسے آپ ٹمپریشن آپ کو ڈیویٹ کر رہا تو جان لیں آپ کہ ٹمپریشن مجھے ڈیویٹ کر رہا ہے تو آپ لوگ کنٹرول کریں اپنی خواہشوں کو کل کریں اپنے نگیٹی جذبات کو ختم کریں شیطان کو بھگائیں مار کر اپنے دور سے اپنے سے دور بھگائیں یہ ہے ڈیکنڈیشننگ یعنی اپنے کو پڑھنا